حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو پکڑتے اور فرماتے سیدھے ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ کھڑے ہو ورنہ تمہارے دل بدل جائیں گے یعنی ان میں پھوٹ پڑ جائے گی اور میرے قریب تم میں سے عقل مند یعنی بالغ اور سمجھدار لوگ کھڑے ہوں پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو تیرہ